حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے ایسی زمین حاصل کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق اس سے قیمتی اور عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا میرا خیال ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی صدقہ کر دو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر اسے صدقہ یعنی وقف کر دیا کہ اسے نہ نہ تو جا سکے گا کسی کو ہبا کی جا سکے گی اور نہ اس اس میں فراست چلے گی البتہ کی آمدنی فقرہ رشتہ داروں غلاموں کی آزادی مجاہدین مہمانوں اور مسافروں پر خرچ ہوگی جو شخص اس کا نازم بنے گا وہ مناسب مقدار میں اس سے خود بھی کھا پی سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلا پلا سکتا ہے لیکن وہ اس سے مال جمع نہ کرے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انتیس